زبید نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو متا ہمارے علاوہ کسی کے لیے صحیح نہیں ہوئے یعنی عورتوں سے نکاح متا کرنا اور حج میں تمتو یعنی حج کا احرام باندھ کر آنا پھر اسے عمرہ کر کے حج سے پہلے احرام کھول دینا درمیان کے دنوں میں بیویوں اور خوشبو وغیرہ سے متمدع ہونا اور آخر میں روانگی کے وقت حج کا احرام باندھنا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو سڑسٹھ